اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تن فرماتا ہے جس کے لیے چاہے بے شک اس میں نشانیاں ہیں آمان والوں کے لیے